زہر بن حرب نے مجھے یہی حدیث عثمان بن عمر سے بیان کی نیز ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے یہی حدیث بیان کی کہا ہمیں نظر بن شمیل نے خبر دی ان دونوں یعنی عثمان اور نظر نے اسرائیل سے روایت کی انہوں نے ابو اسحاق سے روایت کی انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد سے تیرہ درہم میں ایک کجاوہ خریدا پھر زہر کی ابو اسحاق سے روایت کردہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور اپنی حدیث میں انہوں نے کہا عثمان بن عمر کی روایت میں ہے جب وہ یعنی سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی ان کے گھوڑے کی ٹانگیں پیٹ تک زمین میں دھس گئے وہ اچھل کر اسے اترے اور کہا اے محمد مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے اس مشکل سے جس میں میں پھنس گیا ہوں چھٹکارا عطا کر دے اور آپ کی طرف سے یہ بات میرے ذمے ہوئے کہ میرے پیچھے جو بھی آپ کا تعاقب کر رہا ہے میں اس کی آنکھوں کو آپ کی طرف دیکھنے سے روک دوں گا اور یہ میرا ترکش ہے اس میں سے ایک تیر نکال لیں آپ فلاں مقام پر میرے اونٹوں اور میرے غلاموں کے پاس سے گزریں گے ان میں سے جس کی ضرورت ہو اسے لے لیں آپ نے فرمایا مجھے تمہارے اونٹوں کی ضرورت نہیں چنانچہ ہم رات کے وقت مدینے کے قریب پہنچے لوگوں نے اس کے بارے میں تنازع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاں اتریں گے یعنی مہمان بنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے دادا عبد المطلب کے ننیال بنو نجار کا مہمان بن کر ان کی عزت افزائی کروں گا مرد عورتیں گھروں کے اوپر چڑھ گئے اور غلام اور نوکر جا کر راستوں میں بکھر گئے وہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے اے محمد اے اللہ کے رسول مرحبا اے محمد اے اللہ کے رسول مرحبا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو بائیس